حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کے بارے میں درخواست کی گئی کہ ان سے نکاح فرما لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے اور جو نصب سے حرام ہوتا ہے وہ رضا سے بھی حرام ہو جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھتیس